خط و کتابت کے آداب خط کی ابتدا ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیجیے اختصار کرنا چاہیں تو بسم ہی تعالی لکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں کی جاتی وہ ادھورا اور بے برکت رہتا ہے بعض لوگ الفاظ کے بجائے سات سو چھیاسی لکھتے ہیں اس سے پرہیز کیجیے اس لیے کہ خدا کے تلقین کیے ہوئے الفاظ میں بھی برکت ہے اپنا پتہ ہر خط میں ضرور لکھیے یہ سوچ کر پتہ لکھنے میں ہرگز سستی نہ کیجیے کہ آپ مکتوب لہ کو اپنا پتہ اس سے پہلے لکھ چکے ہیں یا اس کو یاد ہوگا یہ ضروری نہیں کہ آپ کا پتہ مکتوب لہ کے پاس محفوظ ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مکتوب لئی کو اپنا پتہ یاد ہی ہو اپنا پتہ دائیں جانب ذرا سا حاشیہ چھوڑ کر لکھیے پتہ ہمیشہ صاف اور خوشخط لکھیے اور پتے کی صحت اور املا کی طرف سے ضرور اطمینان کر لیجیے اپنے پتے کی بائیں جانب سر نویش پر تاریخ ضرور لکھ دیا کیجیے تاریخ لکھنے کے بعد مختصر القاب و آداب کے ذریعے مکتوب الہی کو مخاطب کیجیے القاب و آداب ہمیشہ مختصر اور سادہ لکھیے جس سے خلوص و خربت محسوس ہو ایسے القاب سے پرہیز کیجیے جن سے تصنع اور بناوٹ محسوس ہو القاب و آداب کے ساتھ ہی یا القاب کے نیچے دوسری سطر میں سلام مسنون یا السلام علیکم لکھیے آداب تسلیمات وغیرہ الفاظ نہ کیجیے غیر مسلم کو خط لکھ رہے ہوں تو السلام علیکم یا السلام مسنون لکھنے کی بجائے آداب و تسلیمات وغیرہ جیسے الفاظ لکھیے القاب و آداب کے بعد اپنا وہ اصل مطلب و مدعا لکھیے جس غرض سے آپ خط لکھنا چاہتے ہیں مطلب اور مدعا کے بعد مکتوب علیہ سے اپنا تعلق ظاہر کرنے والے الفاظ کے ساتھ اپنا نام لکھ کر خط کو ختم کیجیے مثلا آپ کا خادم دعا کا طالب خیر اندیش دعا گو وغیرہ خط نہایت صاف سادہ اور خوش خط لکھیے کہ آسانی سے پڑھا اور سمجھا جا سکے اور مکتوب الہی کی دل میں اس کی وقت ہو ختم نہایت شستہ آسان اور سلجھی ہوئی زبان استعمال کیجیے خط مختصر لکھیے اور ہر بات کھل کر وضاحت سے لکھیے محض اشاروں سے کام نہ لیجیے پورے مکتوب میں القاب و آداب سے لے کر قاتمے تک مکتوب الہی کے مرتبے کا لحاظ رکھیے نیا پیراگراف شروع کرتے وقت لفظ کی جگہ چھوڑ دیجیے خط میں ہمیشہ سنجیدہ انداز رکھیے غیر سنجیدہ باتوں سے پرہیز کیجیے خط کبھی غصے میں نہ لکھیے اور نہ کوئی سخت سست بات لکھیے خط ہمیشہ نرم لہجے میں لکھیے عام خط میں کوئی راز کی بات نہ لکھیے جملے کے ختم پر ڈیش ضرور لگائیے کسی کا مکتوب بغیر اجازت ہرگز نہ پڑھیے یہ زبردست اخلاقی خیانت ہے البتہ گھر کے بزرگوں اور سرپرستوں کے ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کے خطوط پڑھ کر ان کی تربیت فرمائیں اور انہیں مناسب مشورے دیں لڑکیوں کے خطوط پر خصوصی نظر رکھنی چاہیے رشتہ داروں اور دوستوں کو خیر و عافیت کے خطوط برابر لکھتے رہیے کوئی بیمار ہو جائے خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے یا کسی اور مصیبت میں کوئی پھنس جائے تو اس کو ہمدردی کا خط ضرور لکھیے کسی کے یہاں کوئی تقریب ہو کوئی عزیز آیا ہو یا خوشی کا کوئی اور موقع ہو تو مبارکباد کا خط ضرور لکھیے خطوط ہمیشہ نیلی یا سیاہ روشنائی سے لکھیے پینسل یا سرخ روشنائی سے ہرگز نہ لکھیے کوئی شخص ڈاک میں ڈالنے کے لیے خط دے تو نہایت ذمہ داری کے ساتھ بروقت ضرور ڈال دیا کیجئے لاپرواہی اور تاخیر ہرگز نہ کیجیے غیر متعلق لوگوں کو جواب طلب باتوں کے لیے جوابی کارڈ یا ٹکٹ بھیج دیا کیجیے لکھ کر کاٹنا چاہیں تو ہلکے ہاتھ سے اس پر خط کھینچ دیا کیجیے دلچسپی اور اپنے ہی مطلب کی باتیں نہ لکھیے بلکہ مخاطب کے جذبات و احساسات اور دلچسپیوں کا بھی خیال رکھیے صرف اپنے ہی متعلقین کی خیر و عافیت نہ بتائیے بلکہ مخاطب کے متعلقین کی خیر و عافیت بھی معلوم کیجیے اور یاد رکھیے خطوط میں بھی کسی سے زیادہ مطالبے نہ کیجیے زیادہ مطالبے کرنے سے آدمی کی وقت نہیں رہتی